حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص لکڑیوں کا گڈھا اپنی پیٹ پر اٹھائے اور اسے فروخت کرے اور منافع حاصل کرے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی سے مانگے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچاسی